حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک چادر ایک مشکیزہ اور ایک سرحانہ جس میں ازخر کی گھاس بھری ہوئی تھی رخصتی کے موقع پر ساتھ دیئے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 3386